قبولیت توبہ کی چند علامات جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں اور پھر اس کی توبہ قبول بھی فرما لیتے ہیں تو کچھ ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی توبہ قبول ہو چکی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مستحق بن چکا ہے ان علامات میں سے چند یہ ہیں نمبر ایک اچھی صحبت توبہ قبول ہونے کی بڑی علامت یہ ہے کہ انسان کو صدیقین مجاہدین اور صالحین کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے اور برے دوستوں سے جان چھوٹ جاتی ہے یاد رکھیں اچھی صحبت ہزاروں نیک اعمال کو آسان بنا دیتی ہے نمبر دو نیکیوں کی رغبت توبہ قبول ہو جائے تو دل نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے اور گناہوں سے اسے وحشت ہوتی ہے نمبر تین حب دنیا سے چھٹکارا توبہ قبول ہونے کے بعد انسان کا رخ دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف ہو جاتا ہے یعنی اس کا اصل مقصد اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی تیاری بن جاتا ہے دنیا اس کے ہاتھ میں تو رہتی ہے مگر اس کے دل میں اتر کر اس کا مقصود نہیں بن جاتی کہ بس اسی کی خاطر جیتا مرتا ہو گناہ پر ندامت نہ کہ نیکی پر گھمنڈ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ گناہ پر نادم توبہ کا انتظار کرتا ہے اور نیکی پر گھمنڈ میں مبتلا ہونے والا اللہ کے غضب کا اللہ تعالیٰ بچائے بعض لوگ نیکی کر کے بھی برباد ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے صرف نظر کر کے اپنے کمال اپنا کمال سمجھ کر اللہ کی ناراضی مول لیتے ہیں اور بعض خوش نصیب گناہ کر کے بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ اس طرح کی ندامت ہوتی ہے اور یوں وہ اللہ تعالی کی رضا کو حاصل کر لیتے ہیں عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النادم ينتظر التوبة والمعجب ينتظر المقتہ